حضرت سعید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سی سورت سنی سورت تاہا جو سورت تاہا آپ نے سنی تو یہ کلام کریم قرآن پاک کا اثر آپ کے دل میں کتنا اثر کر گیا آپ سنتے چلے گئے حالانکہ کس قدر آپ اس وقت دشمن بنے ہوئے تھے اسلام و دین کے حوالے سے لیکن قرآن کریم کی شیریں بیانی اس کا اس کی اس کی فساد اس کی بلاغت اس کا انداز بیان اتنا پر اثر کہ آپ دیکھتے رہے سنتے رہے اور سنتے سنتے جب اٹھے تو اٹھ کر سیدھے بار رسالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور آقا کے غلاموں میں شامل ہو جاتے ہیں یہ قرآن قرآن کریم سن سن کر کتنے کتنے کفار کے واقعات ایسے ہیں کہ قرآن کریم سن کر بھاگ جاتے تھے سننا نہیں اچھا ان کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ سننے نہیں دینا یہ سننے سے بچاتے تھے بلکہ اگر کوئی بہت سمجھدار عقلمند شخص بھی جاتا تو اس کے کہا کرتے تھے دیکھو ان کا کلام مت سننا کلام سنو گے تو تم پھر ہمیں مت کہنا اور ایسے جو میں نے پڑھے ہیں کہ مطلب اس طرح بچ کر چلتے تھے کہ کلام پاک کی آواز ان کے کانوں میں نہ چلی جائے ایسے بچ کر چلتے تھے لیکن جب ایک بار چلی جاتی تھی بس یہ کہ اٹھتے تھے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں یہ قرآن کریم ہے